بابری مسجد نے امت مسلمہ کو جو جہاد کا سبق بھول چکے تھے جو مرزا قادیانی کی فریب والی باتوں میں آ کر اپنا حقیقی مشن اور حقیقی راستہ بھول چکے تھے وہ علماء جنہوں نے خلافت کے قیام کو اپنی زندگیوں کے مقصد سے نکال دیا تھا وہ نوجوان جس کے ہاتھ میں آج گیند اور بلہ نظر آتا ہے جس کے ہاتھ میں آج ہاکی نظر آتی ہے اس کے ہاتھ میں کلاشن کوف نہیں کہ وہ ایمان کا تحفظ کر سکے پھر ظلم تو یہ ہوا کہ بابری مسجد کو یہ بھی خبر پہنچی کہ بوسنیا کے عیسائی بوسنیا کے اندر سربی عیسائی بوسنیا کے مسلمانوں پر ایسا ویسا ظلم نہیں رہے بلکہ معصوم بچیوں کو پکڑ کر اپنے گھروں میں اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کے پیٹ سے وہ عیسائی بچے نکالیں گے انہوں نے یہ ظلم کیا کہ حاملہ عورتوں کو قتل کیا بابری مسجد کو خبر پہنچی کہ اس کے بالکل قریب کے اندر کشمیری مسلمان پر کیا ظلم ڈھایا جا رہا ہے ارے تاریخ کا وہ بدترین ظلم جسے کبھی آسمان نے نہیں دیکھا تھا پچاس ہزار کشمیری مسلمان جامع شہادت نوش فرما چکا ہے کشمیری بزرگ جیلوں کی سلاخوں میں بند ہے جہاں ان کے جسموں کو استریوں سے جلایا جاتا ہے استریوں سے داغا جاتا ہے جب وہ پانی مانگتے ہیں انڈیا آرمی کا کوئی خبیص الباطن کوئی بدبخت سپاہی ان کے منہ میں پیشاب کر کے کہتا ہے کہ تمہیں یہ پانی پلایا جائے گا تمہیں ہمارا پیشاب پینا پڑے گا معصوم بچوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے بابری مسجد کو پتا بھی چلا کہ مسجد اقسا ابھی تک ناروں میں اور سیاست دانوں کی باتوں میں جکڑی ہوئی ہے اور یہ یہودی قبضہ جمائے ہوئے ہیں بابری مسجد نے اعلان کر دیا بابری مسجد نے ایک عزم کر لیا کہ اس امت کو اب جگاؤں گی تاکہ یہ سربیا کے عیسائیوں سے عبرتناک انتقام لے سکے میں خالد بن ولید کی اولاد کو جگاؤں گی تاکہ عیسائیت کا کیا پانچا کر سکے میں محمد بن قاسم کے فرزندوں کو اٹھاؤں گی تاکہ وہ ہندوؤں کو سفید ہستی سے مٹا سکے میں محمود غزنوی کے اولاد کو دوبارہ کھڑا کروں گی تاکہ وہ مندروں کو گرا کر مساجد کو تعمیر کر سکے بابری مسجد نے اس عزم کو کرتے ہوئے وہ ہماری ماں کی طرح ہے وہ ہماری مقدس مسجد ہے سولہویں صدی عیسوی سے جہاں آزان کی آواز گونج رہی تھی اس نے فیصلہ کیا کہ میں امت کے نوجوانوں کو جگانے کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر کے یہ دیکھتی ہوں کہ یہ جاگتا ہے یا نہیں یہ کھڑا ہوتا ہے یا نہیں یہ اسلحہ اٹھاتا ہے کہ نہیں دوستو بابری بابری مسجد نے جان کی قربانی پیش کر کے ہمیں کہہ دیا جہاد آ جاؤ جہاد پر ورنہ کل میری ایک ایک ایٹ کا جواب دینا ہوگا میرے ایک ایک گارے کا جواب دینا ہوگا دوستو بابری مسجد گر چکی کیا تم ہاتھ اٹھا کے کہو گے کہ بابری مسجد ہم نے تیرا پیغام سن لیا تیرا دردناک پیغام سن لیا اب ہم جہاد کے لیے تیار